بے عیب شہزادہ ایک وقت کی بات ہے ایک دور دراز علاقے میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی وہ بہت عالیشان محل میں رہتی تھی اور اس کی خدمت کے لیے بہت سے خدمت دار تھے لیکن شہزادی خوش نہیں تھی کیونکہ ایک جادوگر کو اس سے محبت ہو گئی تھی وہ ظالم جادوگر اس شہزادی کو اپنے تابے میں کرنا چاہتا تھا خود کا بھیس بدل کر ایک بڑی سی بلی بن کر وہ اس کا پیچھا کرتا تھا صرف ایک شہزادہ ہی اس بددعا سے نجات دلا سکتا تھا یہ معلوم ہوا کہ اس شہزادے کو اس بڑی سی بلی کی دم پر چلنا ہوگا اور اسی طرح شہزادی اس سے نجات پائے گی تھوڑی ہی دوری پر ایک خوبصورت شہزادہ رہتا تھا اس نے اس حسین شہزادی کے بارے میں سنا یہ تو بہت ظلم ہے شہزادی کو نجات دلانی ہی پڑے گی وزیر اعظم میرے یہاں آنے کے بارے میں کسی کو بھی اطلاع مت کیجیے اس سے وہ بلا خبردار ہو جائے گا میں اس کے دم پر پاؤں رکھوں گا جب وہ جادوگر گہری نیند میں سو رہا ہوگا اور یہی ہوا جب رات ہوئی تو وہ بڑی سی بلی گہری نیند میں سو رہی تھی شہزادے نے اس کی دم پر پاؤں رکھا اور پھر اچانک تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی اسی پل شہزادی کو چھوڑ دو میں تمہیں حکم دیتا ہوں <laughs> میں اسے رہا کروں گا پر تمہیں کون رہا کرے گا میں تمہارے پہلے بیٹے کو بد دعا دیتا ہوں وہ ایک بڑی سی ناک لے کر پیدا ہوگا اور وہ تب تک بادشاہ نہیں بنے گا جب تک وہ حقیقت کو قبول نہ کر لے کیونکہ تمہارے بادشاہ کے لیے ایک اصلی بے اے بادشاہ کی ضرورت ہوگی <laughs> شہزادے نے سوچا کہ اس بد دعا کا کوئی تک نہیں بنتا میرا بیٹا فوراً ہی یہ جان جائے گا کہ اس کی ناک بہت ہی زیادہ بڑی ہے ویسے ایک بڑی ناک کا ہونا کوئی عیب نہیں تو مجھے اس اس کی کی کی بابت فکر کرنے ضرورت نہیں صبح شہزادی دنیا سب سے خوش عورت تھی پوری بادشاہت نے خوشیاں منائی کیونکہ وہ ظالم جادوگر چلا گیا تھا شہزادی نے فوراً ہی شہزادی سے نکاح کر لیا شہزادہ اتنی خوبصورت شہزادی سے نکاح کر کے اتنا خوش تھا کہ وہ بدعا کے بارے میں بھول ہی گیا

بادشاہ کا جہاز سمندر میں ڈوب گیا تھا شہزادہ ہائی سندھ اب تخت کا اکلوتا وارث تھا اور شہزادے کے بارے میں کچھ تو کمی تھی اوہ یہ کیا کیا یہ معقول ناک ہے اس کا آدھا چہرہ اس سے ڈھکا ہوا ہے اوہ ایسا مت کہیے وہ ہمارے ہونے والے بادشاہ ہیں ہمیں اس بات کی احتیاط برتنی ہوگی کہ ہم کبھی اس بڑی ناک کا ذکر نہ کریں

کسی کو اس بڑے ناک کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں تھی ہر ایک کو شہزادے اور اس کی بڑی ناک کی تعریف ہی کرنی تھی اسکول میں تعلیم و علم تو یہاں تک پہنچ گئے کہ انہوں نے اس کی تواریخ ہی بدل دی انہوں نے وہی سور میں دکھائے جن کی ناک بڑی تھی سب لوگ ان پر ہنستے تھے جن کے ناک عام تھے وزیروں نے وہ سب کیا جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے بادشاہت کے کچھ نوجوانوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جب وہ محل میں آئیں تو بڑی نقلی ناک پہن کر آئیں شہزادہ پلا بڑھا تعریفوں میں اور اپنی بڑی ناک پر ناز کرتے ہوئے ایب چھپا دیا گیا تھا <laughs> میرے عظیم شہزادے وقت آ گیا ہے آپ کے تخت و نشین ہونے کا پر آپ ان وصولوں سے اچھے سے واقف ہیں <laughs> حقیقت تخت کی وراثت حاصل کرنے کے لیے آپ کو نکاح کرنا ہوگا میں سمجھ رہا ہوں وزیر اعظم یہ میری دلی خواہش تھی کہ بیسفورٹ فورٹ کے بادشاہ سے میں ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لوں یقیناً وہ سب سے خوبصورت شہزادی ہیں دیکھا جائے تو ان کا ناک چھوٹا ہے پر میرا دل بہت بڑا ہے میں ان کا یہ ایپ قبول کر لوں گا یہ بہت ہی اچھی بات ہے سندر شہزادے <laughs> میں فوراً ہی انتظام کرتا ہوں درباری اور وزیر شہزادے کے بڑے ناک کے بابت جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے تھے وہ بسفٹ کے بادشاہ کو اس ایپ کے بارے میں اطلاع دینا بھول گئے بادشاہ نکاح کے لیے راضی ہو گئے لیکن پھر او میرے میرے شہزادے شہزادے طاقتور بسفورٹ کی شہزادی قید کر لی گئی ہیں یہ خبر ملی ہے کہ ایک بدوا ان پر نازل کی گئی ہے انہیں شیشے کے محل میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے بسفورٹ اس وقت ان کی تلاش کر رہا ہے کیا کہا ایسا کرنے کی جرت کس نے کی پہنچ تیار کرو میں خود اپنی شہزادی کی تلاش میں نکلوں گا اس طرح شہزادہ اپنی فوج لے کر نکل پڑا جب ایک بڑے ریگستان کے بیچوں بیچ ایک ریتیلے طوفان نے شہزادے کو اپنی فوج سے الگ کر دیا جب اس کی جاگ کھلی اس نے خود کو ایک بہت ہی عجیب و غریب جگہ پر پایا وہ چلتا گیا پر اسے وہاں کوئی نہیں ملا مجھے بھوک لگی ہے اور میں بہت پیاسا بھی ہوں اب میں کیا کروں او رکو کیا وہ ایک گھر ہے محترما میں اپنے راستے سے بھٹک گیا ہوں کیا مجھے پینے کے لیے کچھ پانی اور کھانے کے لیے کچھ غذا مل سکے گی او یقیناً تم تھکے ہوئے ہو اندر آ جاؤ رکو کیا یہ تمہاری ناک ہے یہ اتنی بڑی ہے کہنا ہوگا میں نے کبھی کسی زندہ یا مردہ انسان کی اتنی بڑی ناک نہیں دیکھی کیا یہ اچانک اتنا زیادہ بولنے لگی ہے اور میری ناک اتنی بڑی بھی نہیں ہے ان کی ناک تو اتنی چھوٹی سی ہے پر میں بھوکا ہوں اس لیے مجھے ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے محترمہ میں سچ مچ بہت بھوکا ہوں تو کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے یقیناً تمہیں بہت پیاس بھی لگی ہوگی تم نے کہا نہیں تم پیاسے ہو میں کسی سے کہتی ہوں تمہیں پانی پلانے کو پانی ہمارے جسم کے لیے بہت اہم ہے جانتے ہو مجھے معاف کرنا پر تمہارا ناک بہت دھیان بھٹکا رہا ہے کیا یہ ہمیشہ سے ہی اتنا بڑا رہا ہے تم ابھی بھی باہر کیوں رکے ہو تھکے ہوئے ہو نا اندر نہیں آؤ گے یقیناً میں آنا چاہتا ہوں پر مجھے لگتا ہے کہ آپ میری ناک کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں بجائے مجھے اندر بلا کے کھانا کھلانے کے او تم بہت بات کرتے ہو اندر آ جاؤ میں بہت بات کرتا ہوں میں کیا کیا سننا پڑے گا صرف اس لیے کہ میں بہت بھوکا ہوں جب شہزادہ جھوپڑی میں داخل ہوا تو وہ حیرت میں پڑ گیا جھوپڑی کی سجاوٹ بہترین نایاب چیزوں سے کی گئی تھی وہ دولت مند لگ رہی تھی شہزادہ حیرت میں پڑ گیا کیا یہ آپ کا گھر ہے یہ تو کسی بھی محل سے کم نہیں ہے آخر آپ کون ہیں او مجھے گھر کی یاد آتی ہے تو میں نے خود کا تعمیر کیا تم دیکھو میں ایک دور دراز ملک کی بیگم تھی کچھ سال پہلے میں اپنا راستہ بھول گئی جب ہم شکار کے لیے نکلے تھے خوش قسمتی سے میرے پاس میرے زیورات تھے اور کچھ گنے چنے خادم یہ سچ مچ ایک عجیب کہانی ہے مجھے علم نہیں ہوا کہ میں نے کب غلط موڑ لے لیا اور میں ایک گھنے جنگل میں چلی گئی جب باہر آئی تو میں نے یہ جگہ دیکھی تب میں اپنے خادموں کو ایک کہانی سنا رہی تھی ایک بادشاہ اور ایک بڑی سی بلی کی کہانی پر کہنا پڑے گا تمہاری ناک کے مقابلے وہ بلی تو کچھ بھی نہیں تھی کیا یہ کبھی میری ناک کے بارے میں بولنا بند کریں گی یہ اپنا راستہ بھول گئی تھی جب اپنے خادموں سے بتیاں آ رہی تھی کیا یہ نہیں سمجھتی کہ زیادہ بولنے کا ان کا یہ ایپ انہیں یہاں لے آیا ہے کیا تم شہزادی اور اس بڑی سی بلی کے بارے میں میں سننا چاہو گے ٹھیک ہے کیوں کہ تم گزارش کر رہے ہو تو یہ بلی جو اصل میں ایک جادوگر تھی جس نے شہزادے کو بد دعا دی جب اس نے اس کی دم پر پام رکھا اب میں سمجھ رہا ہوں خادموں کو سکھایا گیا ہے کہ بیگم کے عیبوں کو نظر انداز کیا جائے وہ بہت زیادہ بات کرتی ہیں پر انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کبھی اس کا ذکر نہ کریں کیسی بے بات ہے کوئی اپنے ایپ کیسے نہیں دیکھ پاتا کیا تم میری بات سن رہے ہو تمہاری ناک تمہیں کبھی پریشان کیوں نہیں کرتی اور اب شہزادے کو اور بھوک نہیں تھی اور وہ زیادہ برداشت نہ کر سکا محترمہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میری ناک کا ذکر کرنا چھوڑ دیں یہ غیر اخلاقی ہے کیا میں نے اس کا ذکر کیا کہ آپ کی طرح بکواس کرتی ہیں اور آپ کا بہت ہی گھٹیا ادنا سا ناک ہے میری ناک مجھے خوبصورت بناتی ہیں مجھے اس پر ناز ہے کھانے کے لیے شکریہ اور اب میں اپنی شہزادی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا ہوں <laughs> میرے خیال سے تمہارے عالیشان محل میں کوئی آئینہ نہیں ہوگا اور اگر تمہیں اس کانچ کے محل میں تمہاری شہزادی مل بھی جائے تم اس کے ہاتھ کا بوسا لے کر کیسے اس بد دعا کو توڑو گے کیا تمہارا خوبصورت ناک راستے میں نہیں آئے گا میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اپنے خود کے پاؤں بھی نہیں دیکھ سکتے دیکھیے میں ایک عزت دار شہزادہ ہوں میں آپ کے ساتھ فضول کی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا اس لیے اسی وقت یہاں سے جا رہا ہوں بڑی عجیب بات ہے وہ بول تو صحیح رہی ہے میں اپنے پاؤں نہیں دیکھ پا رہا ہوں یہ بہت سے عظیم بادشاہوں اور بیگموں کے لیے بہت عام بات ہوگی آخر انہیں کیا پتا انہوں نے تو یہ بھی نہیں جانا کہ انہوں نے مجھے بدوا سے نجات دلانے کا طریقہ بتا دیا اپنے راستے میں شہزادے کو ایک بازار ملا بہت سے لوگ جو وہاں سے گزر رہے تھے وہ شہزادے کی ناک کی طرف اشارہ کیے ہنسے جا رہے تھے یہ عجیب بات ہے یہاں ہر ایک کی اتنی چھوٹی ناک ہے اور انہیں میری ناک عجیب لگ رہی ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ پوری بادشاہت ہی عجیب ہے پر شہزادے کے دل میں شک پیدا ہونے لگا تھا سب کی ناکیں چھوٹی تھی پر کوئی بھی اس سے بدسورت نہیں لگ رہا تھا جب وہ کانچ کے محل میں پہنچا اس نے شہزادی کو پکارا شہزادی میں آ آ گیا ہوں ہوں شہزادہ میں تمہیں بچانے آیا تو تم گئے پر تمہارے چہرے پر وہ کیا ہے کیا یہ تمہاری ناک ہے شہزادی ہم تمہاری چھوٹی ناک کے بارے میں بعد میں بات کر سکتے ہیں پہلے مجھے اس بدوا کو خارج کرنے دو شہزادہ محل پر چڑھا اور اس نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور جب وہ اسے بوسا دینے والا تھا اسے احساس ہوا کہ اس کے کے ہونٹ شہزادی ہاتھوں تک نہیں پہنچ پا رہے مجھے معاف کر دینا شہزادی میں یہ بدوا خارج نہیں کر سکتا میں نے اس سے پہلے یہ نہیں محسوس کیا تھا میری ناک حقیقت بہت بڑی ہے میری پوری بادشاہت نے مجھے محسوس کرایا کہ میں اس ناک کی بدولت مکمل ہوں پر یہ ایک ایب ہے اور مجھے اسی کے ساتھ جینا ہوگا رکو تم تم وہی بوڑھی عورت ہو جو میری ناک کے بارے میں لگاتار بولنے سے ہچک نہیں رہی تھی تم یہاں کیسے پہنچی تمہارے خادم کہاں ہیں میں بیگم نہیں ہوں میری شہزادی مجھے خود کا بھیش بدلنا پڑا تمہیں اپنے عیب کے بارے میں احساس کرانے کے لیے تمہاری بادشاہت کو ایک جادوگر نے بدوا دی تھی تمہیں سچ مچ اپنا عیب قبول کرنا ہوگا بادشاہ بننے کے لیے اور اب تم نے بدوا خارج کر دی ہے تم نے اپنی ناک نہیں دیکھی تھی میرے شہزادے میری میری ناک اوہ اب اس نے صحیح شکل اختیار کر لی ہے تو اب مجھ میں کوئی ایب نہیں ہے نہیں میرے بچے ہم سب میں ایب ہوتے ہیں تم نے اپنی ناک سکوڑ کر بتوا کو خارج نہیں کیا خود سے محبت سچ مچ بہت اہم ہے پر اس کا زیادہ ہونا ہمیں خود کے ایپوں سے دور رکھتا ہے جو ہم چاہتے ہیں ہم اسے تب پاتے ہیں جب ہم اپنے عیبوں کو پہچانتے ہیں بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنی شہزادی کو ڈھونڈا اور اس بد دعا کو خارج کیا اپنے عیب کو قبول کر کے جب ہم اپنے خود کے عیب دیکھتے ہیں تبھی ہم حقیقت میں بے عیب بنتے ہیں شہزادہ اور شہزادی اپنے بادشاہت میں واپس آئے اور ان کا نکاح ہوا بادشاہت کے پاس اب واقعی ایک بے عیب بادشاہ تھا